حضرت عبد الرحمن بن عثمان تائمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو نو